اگر مظلوموں کی داد رسی عزتوں کا تحفظ اور نفاذ اسلام کا مطالبہ دہشت گردی ہے تو پھر کان کھول کر سنو ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دین کے دائی ہیں اللہ کے سپاہی ہیں ہم دین کے دائی ہیں اللہ کے سپاہی ہیں ہم دین کی حفاظت میں سر اپنا کٹا دیں گے سر اپنا کٹا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر سال مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہم محسن اعظم کے جاں باز مجاہد ہیں ہم محسن اعظم کے جاں باز مجاہد ہیں ہم قصر ضلالت کی دی دیوار ہلا دیں گے دیوار ہلا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے جو پاک کے دشمن ہیں افغان کے غاصب ہیں جو پاک کے دشمن ہیں افغان کے غاصب ہیں اس سرکش رہزن کو ہم اچھی سزا دیں گے ہم اچھی سزا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر سال مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے غازی نے جگایا ہے پھر شوق شہادت کا غازی نے جگایا ہے پھر شوق شہادت کا غازی نے جگایا ہے پھر شوق شوق شہادت کا ہم قوت باطل کو مٹی میں ملا دیں گے مٹی میں ملا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے سالار مسلمہ سے سہما ہوا باطل ہے سالار مسلمہ سے سہما ہوا باطل ہے اسنام کے بندوں پر برق گرا دیں گے وہ برق گرا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے امید نہ رکھ ہرگز پرویز کبینہ سے امید نہ رکھ ہرگز پرویز کبینہ سے یہ شاطر عالم ہے موقع پہ دگا دیں گے موقع پہ دگا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے پھر جوہد مسلسل سے ایماں کی بہار آئی پھر جوہد مسلسل سے ایماں کی بہار آئی پھر شم الہی کو کچھ اور اور جلا دیں گے کچھ اور جلا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم مجابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہم دہشت گردوں کا کیا خوب ترانہ ہے ہم دہشت گردوں کا کیا خوب ترانہ ہے ہم کفر کے نرغا میں یہ نغمہ سنا دیں گے یہ نغمہ سنا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر ظالم جابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے غازی نے جگایا ہے پھر شوق شہادت کا غازی نے جگایا ہے پھر شوق شہادت کا ہم قوت باطل کو مٹی میں ملا دیں گے مٹی میں ملا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہر جابر کے ہم ہوش اڑا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ہم دہشت گرد ہیں دنیا کو بتا دیں گے ابنائے جامعہ حفظہ ابنائے جامعہ حفظہ جی ہاں جامعہ حفظہ کے بیٹے نئی جلغار توانا افکار کے ساتھ میدان میں پھر اتر آئے ہیں دعا کرتے ہیں اور حضم دھراتے ہیں ہونے دو امریکہ اور مغرب حرام ہوتے کہتے اترتے ہیں اترنے دو لیکن تم ڈٹو اٹھ جاؤ سجدہ کرنے والے نمازیوں تواف کرنے والے حاجیوں قرآن پڑھنے والے کاریوں کل دین سمجھنے والے طالب علموں آؤ ایک ہو جاؤ یہی شریعت کی صدا ہے یہی اسلام کی دعا ہے یہی اسلام کی چاہت ہے ختم کر کے مرنے کے لیے میدان میں اترو کہہ دو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی غازی اسی لیے مجاہد اسی لیے ہوں غازی فنا سکتا کی تہنے بڑا کالا متمر ہے جتے برنا مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا